صورت الانعام آیت ایک سو بیس ایک سو پینتالیس ایک سو پینسٹھ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهِ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ ترجمہ تم ظاہری اور باطنی سب گناہ چھوڑ دو بے شک جو لوگ گناہ کرتے ہیں عن قریب اپنے کیے کی سزا پائیں گے چھپے ہوئے گناہ اور اعلانیہ گناہ جسم کے گناہ اور دل میں پختہ نیت کے گناہ وغیرہ آیت ایک سو پینتالیس قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم جو حالت استرار میں جان بچانے کے لیے بقدر ضرورت حرام کھا لے تو اللہ تعالیٰ بخشنے والے مہربان ہیں فعن رب کا غفور الرحیم آیت ایک سو پینسٹھ وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإن إنه لغفور رحیم اللہ تعالیٰ نے زمین پر تم کو اپنا نائب بنایا اور تم میں سے بعض کو دوسرے بعض پر فضیلت دی تاکہ تمہیں آزمائے کہ کون ان حالات میں اپنے رب کا کتنا حکم مانتا ہے پھر جو آزمائش میں ناکام ہو اس کے لیے اللہ تعالیٰ سریع القاب جلدی سزا دینے والا ہے اور جو کامیاب رہے مگر ان سے تھوڑی بہت کوتاہی ہو گئی ہو ان کے لیے اللہ تعالی غفور ہے اور جو مکمل کامیاب رہے ان کے لیے رحیم ہے ان سریع لغفور الرحیم